صحرا میں خلاؤں میں تیرا نام لکھا ہے میں خلاؤں میں تیرا نام لکھا ہے ہر شہر میں گاؤں میں تیرا نام لکھا ہے ہر شہر میں گاؤں میں تیرا نام لکھا ہے خوشبو میں ہواوں میں تیرا نام لکھا ہے ہیں تجھ سے ہی منصوب رتے ساری چمن کی ہیں تجھ سے منصوب رتیں ساری چمن کی ہر دھوپ میں چھاؤں میں تیرا نام لکھا ہے ہر دھوپ میں چھاؤں میں تیرا نام لکھا ہے خوشبو میں ہواؤں میں تیرا نام لکھا ہے موسم تجھی سے ہیں یہ موسم یہ نظارے موسم تجھی سے ہیں یہ موسم یہ نظارے گھن گھور گھٹاؤں میں تیرا نام لکھا ہے گھور گھٹاؤں میں تیرا نام لکھا ہے دنیا کے توسط سے ملی ہے ہمیں دنیا دنیا کے توسط سے ملی ہے میں تیرا نام لکھا ہے لیکن ان میں تیرا نام لکھا ہے دنیا جو ہے یہ آسمان سے تو نہیں ملتی پھینکی نہیں جاتی ہے کہ لو بھائی تمہیں اتنا مال دے دیا اتنی ضرورت کا سامان دے دیا یہ کار دے دیا یہ بنگلہ دے دیا دنیا دار الاسباب ہے اس لیے دنیا کے تمام جو سبب کے درجے میں برتنے والی چیزیں ہیں وہ یہاں لوگوں سے ملتی ہیں کوئی کسی کی ملازمت کرتا ہے تو وہاں سے ملتا ملتا نظر آتا ہے ملتا نہیں ہے ملتا نظر آتا ہے کوئی کہیں تجارت کرتا ہے تو وہاں سے وہ ملتا نظر آتا ہے کوئی زراعت کرتا ہے تو اس وہاں سے ملتا نظر آتا ہے لیکن جو بھی چیزیں ملتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملتی ہیں یہ سارے ایسے ہی دروازے ہیں ایسے ہی دروازے ہیں جو صرف نظر آنے والے ہیں اصل کہیں اور سے ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ دنیا کی دنیا کے توسط سے ملی ہے ہمیں دنیا لیکن انتاؤں میں تیرا نام لکھا ہے انتاؤں میں تیرا نام لکھا ہے ایک اور شعر دیکھیے کہ پیاروں کے تیرے ناز ہیں کہ ان کے یعنی ہم تیرے پیارے بندوں کے ناز کیوں اٹھاتے ہیں وجہ پھر دوسرے مصرے میں وہ ہم نے بیان کیا ہے آپ لوگ اردو تو سمجھتے ہیں نا میں شاعری اردو میں کر رہا ہوں ابھی پیاروں کے تیرے ناز اٹھاتے ہیں کہ ان کے نازوں میں اداؤں میں تیرا نام لکھا ہے نازوں میں اداؤں میں تیرا نام لکھا ہے پیاروں کے تیرے ناز اٹھاتے ہیں کہ ان کے نازوں میں اداؤں میں تیرا نام لکھا آخر میں مقتا دیکھیں کہ جیتا ہے تیرے واسطے مرتا ہے تجھی پر جیتا ہے تیرے واسطے مرتا ہے تجھی پر تائب کی وفاؤں میں تیرا نام لکھا ہے تائب کی وفاؤں میں تیرا نام لکھا ہے جیتا ہے تیرے واسطے مرتا ہے تجھی پر تائب کی وفاؤں میں تیرا نام لکھا ہے ہر دھوپ میں چھاؤں میں تیرا نام لکھا ہے صحرا میں خلاوں میں تیرا نام لکھا ہے ہر شہر میں گاؤں میں تیرا نام لکھا ہے گم نام فضاؤں میں تیرا نام لکھا ہے